حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا سابقہ حدیث کی مانند سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چار سو سڑسٹھ